پڑھ صل على محمد النبي وعلى وصحبه وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں گزشتہ کل اور پرسو بھی جیسے وعدہ کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے متعلق کچھ باتیں بیان کی جائے گی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دوسرا عشرہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے اور اب یہ عشرہ ختم ہونے کو ہے سیٹرڈے کو مغرب کی نماز سے ہمارا رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا اور اس عشرے میں ایک بڑی پیاری عبادت آتی ہے جسے اعتکاف کہا جاتا ہے تو جیسے ہی سیٹرڈے کو ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے اعتکاف کی عبادت شروع ہو جائے گی اور یہ عبادت چلتی رہے گی اور جب عید کے چاند کی خبر آئے گی اس وقت یہ عبادت ختم ہو جائے گی یہ اعتکاف کی عبادت کہا جاتا ہے سنت موقع علل کفایہ ہے سنت موقع علل کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی سنت ہے کہ اگر کچھ لوگ اس سنت کو ادا کر لے محلے سے اسٹریٹ سے مسلیوں میں سے اگر کچھ لوگ اس عبادت کو مسجد میں ادا کر لیتے ہیں کچھ ادا کر لیں گے سب کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی اور یہ کچھ لوگ ان تمام لوگوں کی رسپانسبلٹی لے لیں گے تو یہ ایک ایسی سنت ہے کچھ ادا کرتے ہیں اور پورے مسلیوں کی اور پورے اسٹریٹ والوں کی ذمہ داری کو وہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں اس سے آپ اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی بات ہے کہ خود تو عبادت کو ادا کر رہے ہیں لیکن تمام مسلیوں کی رسپانسبلٹی کو انہوں نے اپنے کندھے پر لے لیا تو بڑی پیاری بڑی مبارک یہ عبادت ہے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جنہوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اللہ اسے قبول فرمائے ان کی نیت کو بھی قبول فرمائے ان کی عبادت کو بھی قبول فرمائے اور ان کے بیٹھنے کو بھی قبول فرمائے مسائل تو میں بعد میں بیان کروں گا پہلے آپ کے سامنے اعتقاف کی روح کو بیان کر دو علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے وہ لکھتے ہیں کہ اعتقاف کا مقصد کیا ہے اس کی روح کیا ہے تو اعتقاف کی روح یہ ہے کہ انسان فزیکلی طور پر مینٹلی طور پر ٹوٹلی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کر دیتا ہے فزیکلی طور پر تو اس طریقے سے کہ جب اعتکاف کے لیے وہ مسجد میں آ گیا اس نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا اپنے مکان کو چھوڑ دیا اور اپنے گھر سے سب کچھ چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں آ گیا اور طور طور پر پر اس کہ جس وقت وہ یہ نیت کرتا ہے کہ میں اعتکاف کروں گا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اسے یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ساری محبت کو میں نے ایک طرف کر دیا اب میرے دل پر اللہ چھایا ہے میرے دماغ پر اللہ چھایا ہے میں اسی اسی کے لیے سب کو چھوڑ کر اپنے رب کے گھر پر آ کر بیٹھ جاؤ اس کا مسجد میں آنا پروردگار کے گھر پر آ کر بیٹھ جانا یہ گویا وہ اعلان کرنا چاہتا ہے کہ اب سب کو چھوڑ کر میں رب کا بن چکا ہوں یہ ہے اعتقاف کے روح گویا اعتقاف کرنے والا اللہ کا مہمان بن جاتا ہے اللہ کا عاشق بن جاتا ہے اور خدا کی عشق میں وہ مسجد کے اندر چلا آتا ہے اور اللہ کے عاشق کی تو شانی الگ ہوا کرتی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے جسے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے معارف میں نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جنگلوں سے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی ایک چرواہے پر چرواہا شیپرڈ جو بکریاں چراتا تھا موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا عجیب اس کا حال ہے وہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے ایسا اللہ کی محبت میں مست ہے ایسا عاشق بنا ہوا ہے اور چونکہ پڑھا لکھا نہیں ہے الٹریٹ ہے اور اس کے پاس نالج نہیں ہے تو اس کی حالت یہ ہے آسمان کی طرف اس کی نظر ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے وہ اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے تو اللہ اے اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں میں تیری محبت میں گرفتار ہو چکا ہوں اللہ آنا میرے پاس آ جا ذرا میری ملاقات تو کر اللہ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں اگر تو میرے پاس آئے گا میں تجھے اپنی بکریوں کا دودھ پلاؤں گا اے اللہ اگر تو میرے پاس آئے گا میں تیری خدمت کروں گا میں تیرے پہلوں کی مالش کروں گا میں تیرا سر دباؤں گا اللہ اللہ تو بیمار ہو جائے گا نا تو میں تجھے دوائی لا کر دوں گا اور میں تیرا علاج کروں گا اور اے اللہ میں ہر وقت وقت تیری خدمت میں میں لگا رہوں گا گا تیرے سونے کا آئے جگہ کو صاف کر دوں گا گدڑی تیرے لیے بچھا دوں گا اور اس کے اوپر تجھے میں آرام سے سلاؤں گا اللہ تجھے بھوک لگے گی میں کھانا دوں گا تو آرام کرنا چاہے گا میں آرام کرواؤں گا تیرے کپڑے میں دھو کر دوں گا تجھے صاف صاف کپڑے دوں گا کپڑے پھٹ جائیں گے تو سیکر بھی دوں گا ایسی عجیب و غریب باتیں آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ آجا ایک بار مجھے خدمت کا موقع دے دے موسیٰ علیہ والسلام کا گزر ہو رہا ہے اور یہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام تو ویسے ہی بڑے جلالی تھے جب انہوں نے یہ سنا تو کہا کہ گڈر ہے ادھر آ کیا کر رہا ہے تو کیسی باتیں کر رہا ہے تجھے شرم آتی ہے کہ اللہ بیمار ہوتا ہے کہ تو اس کا علاج کرے گا اللہ سوتا ہے کہ تو اسے سلائے گا اللہ کھاتا ہے کہ تو کھلائے گا تو کیسی باتیں کرتا ہے ارے تیری ان باتوں نے تجھے شرک تک پہنچا دیا کفر تک پہنچا دیا تو نے یہ باتیں کر کے اللہ کی توہین کی ہے اور اللہ کو ناراض کر دیا اب یہ بیچارہ چرواہا پڑھا لکھا نہیں تھا وہ تو اپنی طرح اللہ کو سمجھ رہا تھا جب اس نے یہ سنا کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا اپنے مولا کو ناراض کر دیا وہ چیخنے لگا چلانے لگا رونے لگا اور غم کے مارے اس نے کپڑے پھاڑ دیے اور کہنے لگا اللہ میں برباد ہو گیا اللہ میں برباد ہو گیا اللہ یہ میں نے کیا کر دیا کہ تجھے ناراض کر دیا یہ کہتا ہوا وہ جنگل کی طرف بھاگا ادھر وہ دوڑتا ہوا جنگل کی طرف جا رہا ہے ادھر جبرائیل علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ کہنے کے لیے کہ موسیٰ تو برائے وصل کرد نام دی نہ برائے فصل کرد نام دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تمہیں دنیا میں جوڑ پیدا کرنے بھیجا تھا دلوں کو توڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا ارے موسیٰ وہ نادان تھا اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا تمہارا تو بس چل تمہارا تو مقصد یہ ہوتا تم اسے بلاتے پیار محبت کی باتوں سے سمجھاتے اس کے دل کو جوڑتے تم نے تو ایسی بات کر دی کہ میرے عاشق کا دل توڑ دیا تمہارا کام دل توڑنا نہیں ہے تمہارا کام تو دلوں کو جوڑنا ہے ہاں موسیٰ جو وہ کہتا تھا وہ نادانی میں کہتا تھا لیکن عاشق تو میرا تھا محبت محبت میں میری گرفتار تھا اس لیے موسا جاؤ اسے مناؤ اور اسے واپس لے کر آؤ تم نے اس کا دل توڑ کر بہت برا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو ایک آدمی بے قرار ہو جاتا ہے ایک اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کے لیے آتا ہے یہ روحانیت ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت جاگی ہے اور وہ اس پروردگار کے پاس آیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے تو معاملات عجیب ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ شام کو اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کہ کوئی مہمان کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ بٹھاتے تو روزانہ ابراہیم علیہ السلام جب شام کا وقت ہوتا غروب آفتاب کا وقت ہوتا تو جا کر اپنے شہر کی گاؤں کی باؤنڈری پر کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی اسٹرینجر آئے گا کوئی مسافر آئے گا اس کو ساتھ میں لے کر جاؤں گا میں بھی کھاؤں گا اس مسافر کو بھی کھلاؤں گا یہ ان کا ایک جذبہ تھا ایک دن سیدنا ابراہیم علیہ السلام والسلام اسی طرح گاؤں کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کوئی مسافر ملے تو گھر پر کھانے کے لیے لے کر جاؤ اتنے میں تو ایک بوڑھا نظر آیا بالکل بوڑھا ہو گیا تھا کمر اس کی جھکی ہوئی ہے ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ اس کی ایج نائنٹی ایئرس کی تھی نوے سال کا بڑھا ہے کمر اس کی جھکی ہوئی ہے وہ آیا ابراہیم علیہ السلام وسلام اس کے پاس دوڑ کر گئے اور کہا کہ چلو چلو تم میرے مہمان ہو تمہیں میرے گھر پر کھانا کھانا ہے ابراہیم علیہ السلام و اس کے پاس گئے اس کو ساتھ میں لیا اور بوڑھے کو لے کر دسترخان پر لے کر آئے دسترخوان بچھایا ہوا تھا کھانا سامنے تھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بوڑھے میاں بسم اللہ پڑھو اور کھانا شروع کرو وہ بوڑھا لال لال آنکھوں سے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنے لگا کہنے لگا کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے فرما رہے تم میرے مہمان ہو پہلے تم بسم اللہ کرو اور کھانا شروع کرو ابراہیم علیہ السلام کو وہ یہ بوڑھا کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجھے کھانا کھلا کر میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے ابراہیم علیہ السلام سمجھے نہیں کہ بوڑھے میاں کیا بات ہے وہ بوڑھا کہنے لگا تم مجھے بسم اللہ پڑھنے کہہ رہے ہو میں کیوں بسم اللہ پڑھو میں نہیں پڑھوں گا بسم اللہ میں روٹی کے لیے اپنا ایمان نہیں بیچوں گا میں بسم اللہ نہیں پڑھتا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا روزی اللہ دینے والا ہے اسی کا نام لے کر کھانا ہے تو اس کا نام کیوں نہیں لیتا وہ بوڑھا کہنے لگا میں مجوسی ہوں میں آگ کی پوجا کرتا ہو میرا خدا وہ جلنے والی آگ ہے میں تیرے خدا کو نہیں مانتا میں کھاؤں گا تو اس آگ کا نام لے کر کھاؤں گا میں تیرے خدا کا نام نہیں لوں گا میں تیرے خدا کو نہیں مانتا ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا اتنے غصے ہو گئے فوراً کھڑے ہوئے بوڑھے کو کہا سٹینڈ اپ ابھی کھڑا ہو بال پکڑے اس کے اس کو باہر نکالا کہ نکل یہاں سے اگر آگ کی پوجا کرتا ہے تو جا اس آگ کو کہہ کے تجھے روٹی کھلائے اللہ کی کھا کر اللہ کا نام نہیں لیتا ہے نکل یہاں سے ابراہیم علیہ السلام نے غصے سے بڑے میاں کو باہر نکال دیا وہ بوڑھا تو ابراہیم علیہ السلام کا جلال دیکھ کر اتنا گھبرایا اٹھائی اپنی کوٹڑی اور وہاں سے دوڑتا ہوا بوڑھا جلدی جلدی تیز قدموں سے وہاں سے نکل گیا ادھر بوڑھا نکلتا ہے ادھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے اللہ پوچھتے ہیں اے خلیل اللہ تم نے میرے بندے کو کیوں بھگا دیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا وہ تیرا ناشکرہ ہے تو نے پیدا کیا تو کھلاتا ہے وہ تیرا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس نے تیرا نام لینے سے انکار کر دیا اس لیے میں نے اسے بھگا دیا اسے نہیں کھلایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ارے ابراہیم ارے ابراہیم نائنٹی ایئرس سے اس نے کبھی بھی میرا نام نہیں لیا لیکن نوے سال سے میں اسے روزی کھلاتا آج نوے سال سے میں اسے کھلا رہا ہوں آج پہلی مرتبہ تمہارے دسترخوان پر آیا ایک بار بسم اللہ نہیں پڑا تم نے اسے بھگا دیا ارے وہ نوے سال سے میرے میرا نام نہیں لیتا ہے پھر بھی میں اسے کھلاتا ہوں وہ جو بھی ہے آخر بندہ تو میرا ہی ہے نا ابراہیم جاؤ ابراہیم جاؤ اسے مناؤ اسے واپس لے کر آؤ میرا بندہ بھوکا نہ جانے پائے اس کا پیٹ بھرو اسے کھلاؤ ابراہیم علیہ السلام حیران ہے کہ یہ تو بوڑھے کی وجہ سے مجھے اللہ کی ڈانٹ پڑی ابراہیم علیہ السلام نکلے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہ اس بوڑھے کو تلاش کر کے واپس لے کر آئے دور نظر پڑی وہ بوڑھا چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بابا رک جا ارے بابا رک جا واپس آ جا بوڑھے نے مڑ کر دیکھا ابراہیم علیہ السلام دوڑے ہوئے آ رہے ہیں سوچنے لگا شاید ابھی غصہ کم نہیں ہوا ہے اور دھلائی کریں گے اس نے بھاگنا شروع کیا اب ابراہیم علیہ السلام روک رہے بابا رک جا وہ جان لے کر بھاگ رہا ہے کہ کہیں پھر دھلائی نہ ہو جائے برحال ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اس کو جا کر پکڑا اور کہنے لگے ارے میں مارنے نہیں آیا میں نے تجھے دسترخوان سے اٹھایا ادھر میرا پروردگار مجھ سے ناراض ہو گیا آ میرے بھائی واپس چل آ کر کھانا کھا لے تجھے جس کا نام لینا ہے لے لیکن میرے کھانے سے اٹھ کر مت جانا بوڑھے میاں کو واپس لے کر آ ابراہیم علیہ السلام اسے بٹھایا اور کھانا سامنے کیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ارے بڑے میاں جس کا نام لینا ہے جس کو پکارنا ہے پکارو لیکن میرا کھانا کھا لو یہ جملے سننے تھے اس بڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ رونے لگا اور کہنے لگا کہ ابراہیم کھانا تو میں بعد میں کھاؤں گا لیکن پہلے مجھے اس ذات کا غلام بنا دو کہ اتنی گداریوں کے باوجود اتنی بے وفائی کے باوجود اتنا اس سے دور رہنے کے باوجود ایک بار میں بھوکا گیا اس پروردگار نے اسے بھی گوارا نہیں کیا اس لیے ابراہیم پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ اس کے بعد میں کھانا کھاؤں گا اس بوڑھے میاں نے کلمہ پڑھا اور ابراہیم علیہ سلاد کے ہاتھ پر وہ ایمان لے کر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو معاملہ ایسا عجیب ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعتکاف کرنے والے کو جو مسجد میں آتا ہے اتنی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ میرا یہ بندہ سب سے کٹا میرے دربار پر مہمان بن کر آیا ہے اللہ اپنی رحمتیں اس کے اوپر نچھاور کر دیتے ہیں اور کیسے کیسے فضائل ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں بیان بیان فرمائے ہیں اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے اور ہاں اللہ کبھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ میری طرف سے نظر ہٹا کر کہیں اور نظر کر لے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے ایک خوبصورت لڑکی راستے سے جا رہی تھی ایک نوجوان سامنے سے گزرا من چلا نوجوان تھا جیسے ہی نظر پڑی جا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میں تو فرس سائٹ میں تیرا دیوانہ ہو گیا تیری محبت میرے اندر بس گئی تیرے اوپر کیا میری نظر پڑی ہے تو میری محبوب بن گئی ہے میں تیرے بغیر اب رہ نہیں سکتا میں تیری محبت میں گرفتار ہو گیا تیری خوبصورتی کا میں دیوانہ ہو گیا اور وہ لمبے لمبے محبت کے قصیدے گا رہا ہے اور محبت کا دعویٰ کر رہا ہے لڑکی بڑی ہوشیار تھی کہنے لگی تو میری خوبصورتی پر فدا ہو گیا ارے پیچھے مڑ کر دیکھ میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے یہ میاں مٹھو نے جب سنا کہ بہن اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا جیسے ہی پیچھے مڑا اس لڑکی نے ایک زور سے تماچا مارا اور کہنے لگے لانت ہے تیری محبت پر کہ دعویٰ مجھ سے محبت کا کرتا ہے اور نظر تیری غیر کی طرف اٹھ جاتی ہے یہی اللہ کا معاملہ ہے اس نے دیکھو اللہ ہر گناہ کو برداشت کرتے ہیں لیکن ایک گناہ ایسا ہے اللہ فرماتے نیور نیور میں کبھی معاف نہیں کر سکتا قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر اللہ فرماتے ہیں ہر قسم کے تیرے گناہ کو تیری توبہ پر میں معاف کر دوں گا لیکن اگر شرک کرے گا میرا پارٹنر بنائے گا اسے میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا قرآن میں دوسری جگہ فرمایا لئی شرکتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ کا کہ اگر نے شرک کیا اور میرا پارٹنر بنایا میں تیرے سارے عمل کو برباد کر کے رکھ دوں گا تو موتقف پر جو خصوصی طور پر اللہ کی رحمت ہے وہ اسی لیے کہ وہ اللہ کا دیوانہ بن کر اس کے دربار پر اس کا مہمان بن کر آ گیا اور یہی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بڑی بھاتی ہے کہ میرا بندہ میرا بن کر آ گیا یا اگر ہماری ماں بہن نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اللہ یہ اعلان کرتے ہیں انہوں نے اپنے بستروں کو چھوڑ دیا اپنے آرام کو چھوڑ دیا یدعون خوفا کہ میری ڈر میں میرے ساتھ ثواب کی امید میں مجھے کو پکارتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اب میں بھی ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دوں گا اور دیکھو رمضان کے مہینے میں ایک انسان رب روزہ رکھتا ہے اسے یہ کہا گیا کہ دن کے وقت تجھے اپنی بیوی سے دور رہنا ہے لیکن اعتقاف کرنے والا جب اعتقاف کے لیے آتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے ایک اور پابندی آتی ہے کہ اب تک تو بیوی سے دن کے وقت تو دور رہتا تھا اب تو تجھے راتوں بھی میرے نام پر کر دینی ہے رات کو بھی بیوی سے دور بچوں سے دور گھر والوں سے دور اپنے نرم گدے سے دور اپنے نرم اپنے اچھے شان بیڈ روم سے دور اپنے گھر سے دور سب کچھ چھوڑ دے آ جا میرے دربار پر زمین پر لیٹ جانا ایک پردے کے پیچھے کونے میں بیٹھ کر اب اللہ اللہ کرتا جا میری رحمت تیری طرف ہی متوجہ رہے گی اور یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی قربانی ہے کہ آدمی اپنے گھر بار کو اپنے اپنے گھر کے آرام آسائش کو کام کو اولاد کو بیوی کو سب کو چھوڑ کر دس دن کے لیے اللہ کے گھر پر آ کر بیٹھ جائے اور اللہ کو یہ کہے کہ مولا ساری دنیا کو چھوڑ کر میں تیرے پاس آ گیا ہو اب تیرے دربار میں زدی بن کر بیٹھ گیا ہو منوا کر رہوں گا تجھے بخشوا کر رہوں گا اپنے آپ کو یہی تو ایک کرنے والے کی ادا ہوتی ہے اور جس کی زبان پر ہر وقت اللہ کی محبت ہو اس کا کیا کہنا اللہ شبلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ ہمیشہ ان کے جیب میں میٹھی چیزیں رہا کرتی تھی شیرنی جیسے ہمارے آج کے زمانے میں چاکلیٹس ہوتی ہے اس زمانے میں جو بھی میٹھی چیز ہو ہمیشہ جیب میں رکھتے اور چلتے پھرتے اگر کسی کی زبان سے اللہ کا نام سن لیتے وہ شیرنی نکال کر اس کے منہ میں ڈال دیتے اور فرماتے تھے تیری زبان سے میرے محبوب کا نام نکل گیا کیوں نہ میں تیرے منہ کو شیرنی سے بھر دوں اتنی محبت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور جو اللہ سے ایسی محبت کرتا ہے پھر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی شامل حال ہوتی ہے اللہ ایسی ایسی مدد کرتا ہے ایسے فیصلے کرتا ہے ہم تصور نہیں کر سکتے ہمارے شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھے میاں راستے سے گزر رہے تھے بڑے اللہ کے ولی تھے بزرگ آدمی تھے راستے سے گزر رہے تھے سامنے سے ہسبینڈ اینڈ وائف آ رہے تھے یہ یہاں سے گزر رہے وہ سامنے سے آ رہے راستے میں بارش کی وجہ سے بہت کیچڑ تھا تو کیچڑ کی وجہ سے یہ اللہ والے چل رہے تھے پتا نہیں کیا ہوا ان کا پیر ذرا زور سے زمین پر گر گیا زمین پر زور سے پیر گرا اور کیچڑ پر پیر پڑا ہے سپلاش ہوا اور وہ کیچڑ اس عورت کے کپڑے پر آ کر گرا سارا کیچڑ عورت کے کپڑے پر لگ گیا ہسبینڈ نے جب دیکھا کہ میری وائف کے چہرے میرے وائف کے کپڑے خراب ہو گئے اور اس بوڑھے نے ایسا زور سے زمین پر پیر رکھا کہ میری وائف کے کپڑے کو گندا کر دیا اتنا اسے غصہ آیا آگے بڑھا اور دو تھپڑ اس اللہ والے کو مار دیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ چلے گئے یہ ہسبین اینڈ وائف گھر پر گئے گھر پہنچے ہزبن گھر میں داخل ہوا سامان گھر میں رکھا ہزبن سیڑھی چڑھ کر اپنے اکر کے اوپر کے حصے میں جا رہا تھا ابھی اوپر سیڑھی پر چڑھا پتا نہیں کیا ہوا اس کا پیر پھسل گیا اوپر سے دھڑام سے نیچے گرا گردن اس کی مڑ گئی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا یہ جب مر گیا بیوی کے لیے جوان شوہر مر جائے اور اچانک ایسی موت ہو جائے وہ بیوی تو چلانے لگی رونے لگی اور آہو زاری کرنے لگی اور کہنے لگی یہ اس بوڑھے نے بدعا دی ہے جس کی بنا پر میرا شوہر مر گیا ورنہ یہ کوئی موت تھی یہ اس بوڑھے کی بدعا ہے جس کی بنا پر میرا شوہر مر گیا بیوی کے دل میں بات آئی کہ ضرور اس بوڑھے نے بدعا دی ہے ورنہ میرا شوہر بالکل ہٹا کر کٹا ذرا سا گر گیا مر گیا یہ اس بڑے کی بدعا کا نتیجہ ہے لوگ کہنے لگے کون سا بوڑھا ہے کیا معاملہ ہوا اس عورت نے پورا واقعہ سنایا کہ کوئی اللہ کا ولی جا رہا تھا یہ معاملہ ہوا میرے شوہر نے دو تماچے مار دیے لوگ اس اللہ کے ولی کے پاس گئے کہنے لگے تمہیں پتا ہے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور یہ کہتی ہے کہ تم نے بد دعا دی ہے تمہاری بد دعا کی وجہ سے ایسا ہوا اس اللہ والے نے کہا کہ نہیں میں نے ایسی کوئی دعا نہیں دی ہے میری غلطی تھی میں نے پیر کی کیچڑ میں زور سے مار دیا اس نے مجھے تماچا مار دیا میں بد دعا کیوں دوں گا تو لوگ کہنے لگے کہ پھر وجہ کیا ہے ادھر تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے ادھر یہ معاملہ پیش آ گیا اس اللہ والے نے بڑا اچھا جواب دیا کہا حقیقت تو اللہ جانتا ہے لیکن اتنی بات ضرور سمجھتا ہو کہ جس وقت میں کیچڑ اس عورت کے کپڑے پر اڑا تھا تو اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا یہ شوہر اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا جب اس نے دیکھا کہ میری بیوی کو تکلیف پہنچی ہے اس اس نے نے ایکشن لیا اور مجھے دو تماچے مار دیے یہ بیوی سے محبت کرتا تھا بیوی کو تکلیف ہوئی اس نے ایکشن لیا مجھے دو تماچے مار دیے میرا پروردگار مجھ سے محبت کرتا ہے جب مجھے تکلیف پہنچی میرے پروردگار نے بھی ایکشن لیا اور اس کی روحی کو نکال دیا تو یہ اللہ تبارک و تعالی کب کیا فیصلہ کر دے اپنے محبت کرنے والوں سے یہ اللہ کی مرضی ہے بہرحال حضرت صدی سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کا تو معاملہ یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ ہر امت کو نبی کے نام سے پکارے گا اے نو علیہ السلام کی امت آ جاؤ اے موسیٰ علیہ السلام کی امت آ جاؤ اے عیسیٰ علیہ السلام کی امت آ جاؤ اے محمد صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی امت آ جاؤ لیکن جو اللہ کے عاشق ہوں گے اللہ پکاریں گے اے مجھ سے محبت کرنے والے تم میرے پاس آ جاؤ بلکہ یہاں تک نقل کیا گیا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں گے اور اللہ کے سچے عاشق ہوں گے وہ جنت کے دروازے پر جائیں گے اور جنت کا جو دربان ہے رضوان اس کو کہیں گے کہ رضوان دروازہ کھول ہمیں جنت میں جانا ہے دروازہ کھول ہمیں جنت میں جانا ہے وہ کہے گا رضوان ابھی تک انصاف نہیں ہوا ابھی تک میزان عمل نہیں ہوا ابھی تک وہ انصاف کے ترازو کو رکھا نہیں گیا ہے حساب کتاب نہیں ہوا ہے ابھی تمہیں جانے نہیں ملے گا حساب کتاب کے بعد جنت کھلے گی اور پھر وہ رضوان اللہ سے کہے گا کہ مولا یہ تیرے کون سے بندے ہیں جو یہاں پر آ کر حساب کتاب سے پہلے جنت کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں اللہ فرمائیں گے ارے رضوان تم نے انہیں نہیں پہچانا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مجھ سے محبت کرتے تھے میری محبت کے گیت گاتے تھے میری محبت کو حاصل کرنے کے لیے بے قرار رہتے تھے انہوں نے اپنے گربار کو چھوڑ دیا تھا یہ مسجدوں میں آ کر بیٹھ گئے تھے یہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ گئے تھے یہ میرے مہمان بن کر میرے گھر پر آ گئے تھے سب کو قربان کر دیا تھا میری محبت میں ان کی زبان پر میرا نام تھا یہ مجھ سے رحمت کی امید کرتے تھے رضوان میں تمہیں کہتا ہو کھول دو جنت کے دروازے میں تو انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا یہ شان ہوگی ان لوگوں کی جو یہ قربانی دے کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو برحال میرے کہنے کا مقصد بڑی پیاری اعتکاف کی عبادت ہے اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ جب سے اعتکاف کا حکم آیا جب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتکاف کا حکم آیا اس وقت سے لے کر وفات تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اعتکاف مس نہیں کیا رمضان کے آخری عشرے کا سوائے ایک رمضان کے جب سے آرڈر آیا وفات تک میں ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے ہاں ایک رمضان ایسی گزری حضور نے اعتکاف نہیں کیا اور اس کا ریزن آپ کو بتلاؤں عجیب ریزن ہے ہوا یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آخری عشرہ آ رہا ہے آپ رمضان کا اعتکاف کرو گے اس سال میری تمنا ہے میں بھی مسجد میں آپ کے ساتھ اعتکاف کروں حضرت عائشہ فرماتی ہے میری تمنا ہے میں بھی مسجد میں آپ کے ساتھ اعتکاف کروں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی فرمایا ٹھیک ہے عائشہ اس سال رمضان کے آخری عشرے میں میرے ساتھ تم بھی اعتکاف کرو گی ایک مسئلہ بتلا دو کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت عائشہ کا جو حجرہ تھا اس کا دروازہ سیدھا مسجد نبی میں کھلتا تھا تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں اعتکاف کرتی ہے دروازہ کھلا مسجد میں چلی گئی اور چھوٹا سا وہ گھر تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ لیے کوئی معاملہ نہیں تھا پردہ بھی تھا اس کہ اپنے حجرے سے نکلی مسجد میں چلی گئی مسجد سے نکلی اپنے حجرے میں آ گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے عائشہ پردے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں الگ سے گھر ہے بھی نہیں مسجد اور گھر دونوں ساتھ میں میں ہے دروازہ بھی ایک ہی ہے تمہیں اجازت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہو گئی کہ اس سال تو رمضان کے آخری عشرے میں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتقاف کروں گی خیر بات ہو گئی بیسوہ روزہ آیا اور جیسے میں نے کہا کہ بیس کی رات کو سیٹرڈے نائٹ کو اعتقاف شروع ہوگا بیسوہ روزہ آیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کسی کام کے لیے باہر گئے ہوئے تھے جب مسجد نبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے لوٹے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں دیکھا کہ جگہ جگہ پر پردے لگ گئے کئی خیمے مسجد میں لگ گئے ہیں کئی ایسے پردے لگ گئے ہیں اعتکاف کرنے والوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ سب کس کے پردے کون اعتکاف کرنے کے لیے آیا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جتنی بیویاں ہیں سب اعتکاف کرنے آ رہی ہے سب نے مشورہ کیا ہے کہ اس سال ہم بھی عائشہ کے ساتھ اعتکاف کریں گے تو یہ جتنے پردے اور خیمے لگے ہوئے ہیں یہ ساری بیویوں نے نیت کی ہے کہ ہم سب بھی اعتکاف کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا حیران ہو گئے اور حضور نے فرمایا کیا میری یہ بیویاں نیکی کرنا چاہتی ہے گویا کوشچن یہ تھا یہ نیکی نہیں ہے نیکی تو اس وقت ہے جب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کوئی عمل کیا جائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عورتیں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہے اور ساتھ ساتھ میں پردے کا بھی مسئلہ ہے کہ ہر ازواج کا گھر مسجد کے ساتھ نہیں تھا آگے تھا تو بے پردگی ہوگی مسجد میں عورتیں اعتکاف نہیں کر سکتی ہے مسجد میں عورتوں کا اعتقاف نہیں ہو سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ یہ ہے بے پردگی ہے عورتیں باہر سے آئے گی مسجد میں عورتوں کا اعتکاف نہیں ہوتا ہے اس بنا پر میری ادواج کو اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن معاملہ یہ تھا کہ اگر سب کو منع کرتے ہیں اور حضرت عائشہ کو پرمیشن ہے تو دوسری بیویوں کو برا لگتا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی میری بیوی اعتکاف نہیں کرے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا اس سال تم بھی اعتقاف نہیں کرو گے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میری عائشہ کو تو میں نے وعدہ کیا تھا اور میں نے منظور بھی کر لیا تھا جب منع کیا تو حضرت عائشہ کا دل دکھا ہوگا تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ عائشہ اس سال رمضان میں تم تو نہیں کرو گی اعتقاف لیکن اس سال اب میں بھی اعتقاف نہیں کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونلی وہ ایک رمضان ہے جس میں اعتقاف نہیں فرمایا لیکن جیسے پتا چلتا ہے حضور کی سیرت سے کہ نیکسٹ ایئر جب رمضان آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال ٹوینٹی ڈیز کا اعتقاف کیا اور جو دس چھوٹ گئے تھے گویا وہ نیکسٹ ایئر ادا کر دیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے سیٹرڈے سے یہ عبادت شروع ہونے والی ہے ہم دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اعتکاف کی نیت کی ہے اللہ ان کے اعتکاف کو قبول فرمائے ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مقصد یہ ہو کہ اللہ میرا راضی ہو جائے اور ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بھی مغفرت کے فیصلے فرمائے آمین یا رب العالمین الحمد الحمدللہ رب العالمین